السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one two eight nine مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شخص کا گوشت تمہارے داتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں ہمارا مسلمانوں کا طبقہ جو ہے اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواص مبتلا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو قیمت بھی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گنا ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے دوزت کے معائنے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے یہ حدیث تغیر قریب میں جن تین صفح تین سو تیس پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والوں کو یہ حضرت جبریل نے بتایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں کچھ ایسے نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبری السلام نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلوڑا کرتے تھے یہ حدیث ابو داؤد شریف میں جلد دو سفر چھ سو ستر پر اور یہ حدیث بحقی میں بھی ہے اور یہ حدیث ترغیب ترغیب میں بھی ہے جلد تین تین تین سو پر تین سو تیس پر ہے اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج معراج سفر میں تشریف لے گئے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینو کے بل لٹکے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا ہا اولا لما زون و لما زون یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں یہ زبان سے بھی غبت ہوتی ہے آپ کے اشاروں سے بھی غبت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کسی کو برا اشارہ نہیں کیجیے آپ یہ حدیث بے میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت غیبت کرنے کو سود سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے یہ حدیث بھی سن لیجیے سود کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں ان میں سب سے کمتر سود کے دروازے کا گنا ایسا ہے جیسے نوز بلّہ کوئی شخص اپنی ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کرے اور سود کا ایک گرہم پینتیس مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے سود کا ایک روپیہ پینتیس مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے تین مرتبہ کہتا ہوں سود کا ایک روپیہ پینتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے اور سب سے سخت ترین سود بدترین سود سب سے بڑا سود سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے یہ حدیث بے حقی میں ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترغیب ترغیب میں بھی ہے جل تین صفحہ تین سو چھبیس پر ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے کہ سود سے بہت یہ سود سے بھی بچیے اور غیبت سے بھی بچیے بقیہ مضمون کل انشاءاللہ شاء کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے اللہ میرے لیے بھی قبول کرے اور ہم سب کے لیے قبول کرے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین